جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو سرکار ہے دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار پالی خالق دو جاگا کے جو شاکار ہے خالق دو جاگا کے جو شاکار ہے دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو خوب جھومو شام رنگین ہے صبح کتنی ہنسی آج پردے سے باہر ہے پردہ نشی شام رنگین ہے صبح کتنی ہنسی آج پردے سے باہر ہے پردہ نشی چاند تاروں سے بڑھ کر ہے روشن جبی چاند تاروں سے بڑھ کر ہے روشن جبھی کیا چمکتے ہوئے ان کے رخسار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو شم میں الفت کو بجھنے نہ دیں گے کبھی بزم مدحت کو رکنے نہ دیں گے کبھی شم الفت کو بجھنے نہ دیں گے کبھی بزم مدحت کو رکنے نہ دیں گے کبھی سبز پرچم کو جھکنے نہ دیں گے کبھی پرچم کو جھکنے نہ دیں گے کبھی ان پہ جانے لوٹانے کو تیار ہے جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو اپنی گلیاں محلے سجاؤ سبھی ان کی آمد کے نغمے سناؤ سبھی اپنی گلیاں محلے سجاؤ سبھی ان کی آمد کے نغمے سناؤ سبھی ان کی راہوں میں پل کے بچھاؤ سبھی کی راگوں میں پل کے پیچھا سبھی مر ابا مر ابا سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج دامن کو پھیلاؤ ایسائی دو رحمتیں لوٹ لو برکتیں لوٹ لو آج دامن کو پھیلاؤ ایسائی دو رحمتیں لوٹ لو برکتیں لوٹ لو ان سے جو مانگنا ہے تمہیں مانگ سے جو مانگنا ہے تمہیں مانگ لو فضل مولا سے سرکار مختار ہے جھومو جھومو جھومو آج خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو جن کے ہوٹوں سے جھڑتے ہیں رحمت کے پھول کے سکھائے ہیں جس نے اصول جن کے ہوٹوں سے جھڑتے ہیں رحمت کے پھول بندگی کے سکھائے ہیں جس نے اصول آ گئے گئے عبد رضا رسول آ گئے گئے عبد رضا و رسول دو جگہ میں میرے جو مدد جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو خوب جھومو